پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا اور یہ ضروری بھی ہے اور جب زمین برابر کر کے پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے ذخیرے پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گی اور یہ ضروری بھی ہے اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا پھر جس کو نام امال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا وہ انقریب موت کی دعا کرے گا اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا ہاں اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہو پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے آتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ کفار تو تقزیب بھی کرتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں علاوہ صاحبان ایمان و عمل صالح کے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے